وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون اور یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں انہی کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں جس طرح چاہتے ہیں خرچ کرتے رہتے ہیں جو کچھ آپ کی طرف اے نبی آپ کے رب تعالیٰ کی جانب سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے وہ جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتے ہیں یہ ملک بھر میں شر و فساد مچاتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتے اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوا اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے اور ضرور انہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے جاتے اور اگر یہ لوگ تورات و انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے ان پر پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے باقی ان میں کے اکثر لوگوں کے بڑے برے اعمال ہیں سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے یہودیوں کی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ملعون یہودیوں کا ایک خبیص قول بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بخیل کہتے تھے یہی لوگ اللہ تعالیٰ کو فقیر بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اس ناپاک مقولے سے بہت بلند و بالا ہے بس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں سے مطلب ان کا یہ نہ تھا کہ ہاتھ جکڑ دیے گئے ہیں بلکہ مراد اس سے بخل تھا یہی محاورہ قرآن میں اور جگہ بھی ہے اللہ فرماتے لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك یعنی اپنے ہاتھ اپنی گردن سے باندھ بھی نہ لیجئے اور نہ حد سے بھی زیادہ پھیلا دیجئے کہ پھر تکان اور ندامت کے ساتھ بیٹھ رہنا پڑے بس بخل سے اور اسراف سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں روکا پس ملعون یہودیوں کا بھی ہاتھ بندھا ہوا ہونے سے یہی مراد تھا فنحاس نامی یہودی نے یہ کہا تھا اس سے یہ ہرگز سمجھا نہ جائے کہ اللہ کے ہاتھ نہیں اللہ کے ہاتھ ہیں اور وہ عدد میں دو ہیں لیکن ان ہاتھوں کی کیفیت کیا ہے کہ وہ کس طرح ہیں اس بات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے خبر رکھا ہے تو جس چیز سے ہم بے خبر ہیں اس کا علم ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور جس چیز پر ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں یعنی اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور وہ دونوں ہاتھ سیدھے ہیں پر ان کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دوسرے پیارے نام اور بلند صفات جیسے اللہ تعالیٰ کا خوبصورت اور برگزیدہ چہرہ اللہ تعالیٰ کی پنجلی اللہ تعالیٰ کا قدم اللہ تعالیٰ کی انگلیاں اللہ تعالیٰ کی مٹھی اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر اترنا اللہ تعالیٰ کا اپنے عرش پر ساتوں آسمانوں کے اوپر بلند ہونا اللہ تعالیٰ کا دیکھنا سننا بولنا خوش ہونا ناراض ہونا بندے کی نادانی اور جہالت پر ہنس پڑنا اور اس قسم کی دوسری صفات جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی حقیقی ہیں لیکن ان کی کیفیت کیا ہے ہمیں معلوم نہیں یہی عقیدہ اہل و والجماعہ اور اہل الحدیث کا ہے فالحمدللہ للہ فنحاس نامی یہودی یہی وہ ملعون شخص تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کو فقیر کہتا تھا اور ہم غنی ہیں جس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ نے اسے پیٹا تھا ایک روایت میں ہے کہ شناس ابن قیس نے یہی کہا تھا جس پر یہ آیت اتری اور ارشاد ہوا کہ بخیل اور کنجوس ذلیل اور بزدل یہ لوگ خود ہیں چنانچہ اور آیت میں ہے اگر یہ بادشاہ بن جائیں تو کسی کو کچھ بھی نہ دیں بلکہ یہ تو اوروں کی نعمتیں دیکھ کر جلتے ہیں یہ ذلیل تر لوگ ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہیں وہ بہت کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ کا فضل وسیع ہے اللہ کی بخشش عام ہے ہر چیز کے خزانے اللہ کے ہاتھوں میں ہے ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے ساری مخلوق دن رات ہر وقت ہر جگہ اللہ ہی کی محتاج ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ إِنَّ نعمت اللہ كَفَّارٌ کہ تم نے جو مانگا اللہ تعالیٰ نے وہ دیا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو بھی شمار نہیں کر سکتے یقیناً انسان بڑا ہی ظالم بے حد نا شکرہ ہے مستد احمد میں حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا داہنا ہاتھ پر ہے یعنی بھرا ہوا ہے دن رات کا خرچ اس کے خزانے کو گھٹاتا نہیں ہے شروع سے لے کر آج تک جو کچھ بھی اللہ نے اپنی مخلوق کو عطا فرمایا ہے اس عطا نے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں کی اللہ کا عرش پہلے پانی پر تھا اللہ ہی کے ہاتھ میں فیض ہے یا قبضہ ہے وہی بلندی اور پستی کرتے ہیں اللہ کا فرمان ہے کہ لوگو تم میری راہ میں خرچ کرو تم دیے جاؤ گے بخاری اور مسلم میں بھی یہ حدیث ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا جس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اے نبی آپ کے پاس بڑھیں گی اتنا ہی ان شیاطین کا کفر و حسد اور جلاپن بڑھے گا ٹھیک اسی طرح جس طرح مؤمنوں کا ایمان اور ان کی تسلیم و اطاعت بڑھتی ہے جیسے اور آیت میں اللہ کا فرمان ہے کُلُ الدین امن و شفا ایمان والوں کے لیے تو یہ ہدایت و شفا ہے اور بے ایمان اس سے اندھے بہرے ہیں یہی ہیں جو دور دراز سے پکارے جاتے ہیں اور آیت میں ہے من آخر الآیہ یعنی ہم نے وہ قرآن اتارا ہے جو مؤمنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کو تو نقصان میں ہی بڑھاتا رہتا ہے پھر ارشاد ہوا کہ ان کے دلوں میں سے خود آپس کا بغض و بیر بھی قیامت تک نہیں ہٹے گا ایک دوسرے کے آپس میں ہی خون پینے والے یہ لوگ ہیں ناممکن ہے کہ یہ حق پر جم جائیں یہ اپنے ہی دین میں فرقے فرقے ہو رہے ہیں جھگڑے اور عداوتیں ان میں آپس میں چلی جا رہی ہیں اور جاری ہی رہیں گی یہ بسا اوقات لڑائی کے سامان کرتے ہیں چو طرف ایک آگ آپ کے خلاف اے نبی بھڑکانا چاہتے ہیں لیکن ہر مرتبہ منہ کی کھاتے ہیں ان کا مکر انہی پر لوٹ جاتا ہے یہ مفسد لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں کسی مفسد کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست نہیں بناتے اگر یہ با ایمان اور پرہیزگار بن جائیں تو ہم ان سے تمام ڈر دور کر دیں اور مقصود سے انہیں ملا دیں اگر یہ تورات و انجیل اور اس قرآن کو مان لیں کیونکہ تورات و انجیل کا ماننا اس قرآن کے ماننے کو لازم کر دے گا ان کی صحیح تعلیم یہی ہے کہ یہ قرآن سچا ہے اس کی اور نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق پہلے کی کتابوں میں موجود ہے تو اگر یہ اپنی ان کتابوں کو بغیر تحریف و تبدیل اور تعویل و تفسیر کے مانے تو وہ انہیں اسی اسلام کی ہدایت کریں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے فائدے بھی دیں گے اور آسمان سے پانی برسائیں گے زمین سے پیداوار اگائیں گے نیچے اوپر کی یعنی زمین آسمان کی برکتیں انہیں مل جائیں گی جیسے اور آیت میں اللہ کا ارشاد ہے تقو ال یعنی اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتیں نازل فرماتے اور آیت میں اللہ کا فرمان ہے کسبت الفصید الناس لوگوں کی برائیوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو پڑا اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ بغیر مشقت و مشکل کے ہم انہیں بکثرت بابرکت روزیہ دیتے بعضوں نے اس جملے کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ لوگ ایسا کرنے سے خیر میں ہو جاتے لیکن یہ قول اقوال صلف کے خلاف ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا ان میں ایک جماعت میانہ رو بھی ہے مگر اکثر بد اعمال ہیں جیسے اللہ کا فرمان ہے و بن قومی بالحق وبی عادلون موسا علیہ السلام کی قوم میں سے ایک گروہ حقی ہدایت کرنے والا اور اسی کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والا بھی تھا اور قوم عیسیٰ کے بارے میں فرمان ہے فعطین و من ہم اجرم ان میں سے با ایمان لوگوں کو ہم نے ان کے ثواب عنایت فرمائے یہ نقطہ خیال میں رہے کہ ان کا بہترین درجہ بیچ کا بیان فرمایا اور اس امت میں یہ درجہ دوسرا درجہ ہے جس پر ایک تیسرا اونچا درجہ بھی ہے اللہ کا فرمان ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفینا الآیہ پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے چیدہ یعنی چنندہ بندوں کو بنایا ان میں سے بعض تو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے بعض میاں رو اور بعض اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں یہی بہت بڑا فضل ہے پس یہ تینوں قسمیں اس امت کی داخل جنت ہونے والی ہیں ابن مردویہ میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسا علیہ السلام کی امت کے اکہتر گروہ ہو گئے جن میں سے ایک تو جنتی ہے باقی ستر دو زخی عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بہتر گروہ ہو گئے جن میں سے ایک جنتی باقی اکہتر دو زخی میری امت ان دونوں سے بڑھ جائے گی ان کا بھی ایک گروہ تو جنت میں جائے گا باقی بہتر گروہ جہنم میں جائیں گے لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے فرمایا جماعتیں جماعتیں یعقوب ابن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب علی رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے تو قرآن کی آیت ولو ان اہل الكتاب آمنوا واتقوا اور وممن خلقنا امت يہ بالحق وبه و بھی پڑھتے اور فرماتے اس سے مراد امت محمد ہے لیکن یہ حدیث ان لفظوں میں اور اس سند سے بے حد غریب ہے اور اس میں ضعف ہے اور ستر سے اوپر فرقوں کی حدیث بہت سی سندوں سے مروی ہے یعنی اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کل تہتر فرقے ہو جائیں گے جن میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا باقی کے بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے ہم نے اس حدیث کی تمام سردوں کو دوسری جگہ بیان فرما دیا ہے فالحمد للہ